حضرت عبداللہ بن عطبہ بن مسعود رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے اپنے بیٹے کو عطیہ دیا ہے آپ ہو جائیے آپ نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی تیری اولاد ہے اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کی طرح انہیں بھی عطیات دیے ہیں اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا تو کیا میں ظلم پر گواہ بنوں سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو چودہ